السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین ولاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا على الظالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد معزز ناظرین و سامعین و مشاہدین و مشاہدات اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پانچ باتوں کی وصیت فرمائی تھی وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اور اس حدیث کے شروع کی جو دو وصیتیں ہیں ان کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا تھا دو وصیتیں جو آپ نے فرمائیں شروع میں اس حدیث کے اندر جن کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوا ان میں پہلی وصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو تم اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ عبادت کرنے والے بندے بن جاؤ گے اور دوسری وصیت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے جو تقسیم کر دیا ہے تمہارے مقدر میں جو لکھ دیا ہے اس سے تم راضی ہو جاؤ تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے یہ دو باتیں آپ کے سامنے اس سے پہلے بیان ہو چکی ہیں آج انشاءاللہ جو باقی تین وصیتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ حرب العامین آپ سے پہلے مجھے ان وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دعامین جزاکم اللہ خیر آپ نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ حسن الاجاری کا تکن ممینہ اپنے پڑوسی اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ جاؤ تم مومن بن جاؤ گے یعنی جو آپ کے پڑوسی ہیں آپ کے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ آپ حسن سلوک سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں ان کا ادب کریں ان کا احترام کریں ان کی تکریم کریں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں ان کی ضرورتوں پر ان کے کام آئیں تم مومن بن جاؤ گے تو یہ بڑی اہم وصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کے اندر پڑوسیوں کے بہت زیادہ حقوق بیان کیے گئے ہیں اور پڑوسیوں کیا کی بہت زیادہ اسلام کے اندر وصیت کی گئی ہے خود اللہ رب العالمین نے ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا ہے پرانے کریم اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے سورہ نسا آیت نمبر چھتیس باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و عبد ولاۃ ولا تشرکو و شیء اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ کی بات کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو یعنی عبادت بھی کرنا ہے اور اپنے آپ کو شرک سے بچانا بھی ہے نمبر دو بال والدین احسانہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ عبید بد القربہ اور جو قرابت دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ ولیطام یتیموں کے ساتھ والمساکین جو مساکین ہیں فقرا ہیں غریب ہیں محتاج لوگ ہیں ان کے ساتھ ولجار دل قربا اور جو قرابت دار پڑوسی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ ولجار الجنوب اور جو دور کے پڑوسی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ یہاں پر پڑوسیوں کی دو قسم اللہ نے بیان فرمائی پہلے وہ پڑوسی جو آپ کے قرابت دار ہیں یعنی مسلمان بھی ہیں قرابت دار بھی ہیں اور آپ کے پڑوسی بھی ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے گویا کے تین حق بن جاتا ہے ایک تو مسلمان ہونے کا حق نمبر دو پڑوسی کا اور نمبر تین قرابت داری کا شلا رحمی تو ان کے تین حقوق بن جاتے ہیں ولجار الجنوب وہ پڑوسی جو قرابت دار نہیں ہے دور کے ہیں یعنی رشتے دار نہیں ہیں لیکن آپ کے پڑوسی ہیں اور وہ مسلمان ہیں اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کا دو حق ہو جائے گا ایک مسلمان ہونے کا اور دوسرے پڑوسی ہونے کا اور اگر وہ غیر مسلم ہیں تو ان کا ایک حق بنے گا وہ پڑوس ہونے کا وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن آپ کے پڑوسی ہیں غیر مسلم ہیں تو بھی ان کے ساتھ ہمیں زیادہ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جو غیر مسلم ہیں ان کا زیادہ ہم کو خیال رکھنا چاہیے خاص طور سے اس دور میں کہ آپ ان کے کام آئیں اور اس طریقے سے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کریں ان کو دعوت میں شریک کریں کھانا بنائیں ان کو دے دیا کریں بیمار ہو یاد کرنے کے لیے جائیں اسپتال میں جائیں تحفے تحائف ان کو پیش کیا کریں تو ان کے سامنے اسلام کی حقانیت واضح ہوگی کہ مسلمان اس طریقے سے ہوتے ہیں تو غیر مسلم کے ساتھ ہمیں اور اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے تو گویا کی پڑوسی کے تین درجے ہو گئے ایک تو وہ پڑوسی جو قرابت دار بھی ہے مسلمان بھی ہے پڑوسی بھی ہے اس کا سب سے اونچا درجہ ہے دوسرا وہ جو قراب جو مسلمان پڑوسی ہے تیسرا وہ جو غیر مسلم پڑوسی ہے تو پڑوس کا حق سب کو حاصل ہے لہذا سب کے ساتھ انسان حسن سلوک سے اور اچھے اخلاق سے پیش آئے گا پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ وہ صاحب بالجمب جو پہلو کے ساتھی ہیں پہلو کے ساتھی سے مراد کون لوگ ہیں آپ کے سفر کے جو ساتھی ہیں یا اس طریقے سے آپ کے کسی کام کے اندر شریک ہیں یا ہر وہ شخص جو آپ سے جڑا ہوا ہے آپ کا اور دونوں کا ایک دوسرے سے فائدہ جڑا ہوا ہے تو یہ سارے لوگ جو ہے صاحب بل جم کے اندر آتے ہیں حتیٰ کہ بیوی بھی اس کے اندر آ جاتی ہے آپ کے کام کرنے والے ساتھی ہیں دو لوگ ایک ساتھ کام کرتے ہیں کئی لوگ ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو یہ سارے کے سارے صاحب بلجم کے اندر آتے ہیں آپ کے پہلو کے ساتھی ہیں گویا کہ آپ کے بغل کے ساتھی ہیں آپ کے ساتھ رہنے والے سفر کرنے والے آپ کے ساتھ کام کرنے والے ڈیوٹی کرنے والے آپ کے ساتھ زندگی گزارنے والی آپ کی بیوی وہ بھی اس جمل اس کے اندر آ جاتی ہے تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا وہ ابن صبیل جو مسافر ہیں تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العامن نے پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا اور پڑوسیوں کی دو قسم اللہ رب العامن نے بیان فرمائی تو پڑوسی کے آداب ہیں ان کے حقوق ہیں اور شریعت نے ہمیں باقاعدہ اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ منکان امن اب اللہ علیہ آخر فلاح جا جارہ جس کا اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ فلی کریم رہا اپنے پڑوسی کی عزت کرے اپنے پڑوسی کا خیال رکھے بڑے افسوس کی بات ہے آج ہمارے معاشرے میں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہم دعوتیں لیتے ہیں دور کے لوگوں کو ہمارا جو پڑوسی ہوتا ہماری دعوت سے محروم رہتا ہے دور کے لوگوں کو کھانا بنا کر کے دیتے ہیں اور اپنے پڑوسیوں کو ہم بھول جاتے ہیں یہ بڑے افسوس کی بات ہے یہ جی آپ باہر کے دوسرے لوگوں کو آپ کھانا بنا کر کے دے دعوت دیں آپ کو اسے کوئی منع نہیں کرتا لیکن جو آپ کا پڑوسی ہے وہ آپ کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اسے بھی دعوت کے اندر شریک کریں معاملہ تو یہاں تک پہنچ گیا افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے فریج کے اندر یا ہمارے گھر کے اندر بہت ساری چیزیں خراب ہو جاتی ہیں ایکسپائر ہو جاتی ہیں ہم اسے پھینک دیتے ہیں لیکن اپنے پڑوسیوں کو نہیں دیتے یا دوسرے محتاجوں کو نہیں دیتے یہ بہت بڑے عیب کی بات ہے یہ اور بہت ہی زیادہ افسوسناک بات ہے یہ کہ آج ہم مسلمانوں کے اندر یہ چیز آ گئی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے ہم صلب صالحین کی سیرت کا مطالعہ کریں خود اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ آپ کس طریقے سے لوگوں کے سامنے پڑوسیوں کا کس طریقے سے آپ خیال رکھا کرتے تھے پڑوسیوں کا کس طریقے سے احترام کیا کرتے تھے اور پڑوسیوں کا کے حقوق کس طریقے سے آپ ادا کیا کرتے تھے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس سنت کو زندہ کریں اسلام کے خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی ہے ہمارے نبی نے فرمایا کہ مومن ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ تین مرتبہ آپ نے فرمایا کہ اللہ ہلا امین اللہ ہلا امین اللہ ہلا یومن اللہ کی قسم مومن نہیں ہے اللہ کی قسم عمومی نہیں ہے اللہ کی قسم عمومی نہیں ہے لوگوں نے کہا کون اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا کہ اللہ امن جا رہو ببائے جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے اس کی ایزاؤں اور تکلیفوں سے محفوظ نہ رہے وہ مومن نہیں ہے آج ہم اپنے پڑوسیوں کی کس قدر تکلیف دیتے ہیں کس قدر انہیں ہم پریشان کرتے ہیں یہ بھی آج بہت افسوسناک پہلو ہے ہماری زندگی کا تو آپ نے فرمایا کہ مومن نہیں ہے وہ اور یہاں کمال ایمان کی نفی گئی کی گئی ہے اصل ایمان کی نفی نہیں کی گئی یعنی مومن تو ہے لیکن کامل مومن نہیں ہے اس طرح کے جو الفاظ حدیث کے اندر آتے ہیں ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کمال ایمان کی نفی کی جاتی ہے اور اصل ایمان کی نفی نہیں کی جاتی یعنی ایمان تو ہے ان کے اندر لیکن اگر ایمان کامل ہوتا تو ان کا کامل ایمان ان کو پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کی تعلیم دیتا لیکن چونکہ ایمان کے اندر نقص ہے کمی ہے خلل ہے اس لیے وہ ایسا برتاؤ کرتے ہیں کہ پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں پڑوسیوں کو پریشان کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ کمال ایمان کی علامت ہے سچے اور کامل مومل کی پہچان ہے یہ کہ انسان پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے بہت ساری حدیثیں ہیں جن حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی تعلیم دی ہے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جبیل امین علیہ صلاۃ وسلم مجھے بار بار پڑوسی کی وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے احساس ہونے لگا کہ اسے وارث بنا دیا جائے گا پڑوسی کو پڑوسی کے مال میں سے وارث بنا دیا جائے گا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے آپ اندازہ لگائیں کہ پڑوسی کا کتنا حق ہے بڑا شریعت کے اندر کہ آپ نے باقاعدہ یہ فرمایا کہ اسے گویا کہ وارث بنا دیا جائے گا آپ کا کوئی پڑوسی ہے آپ اپنا گھر دوسروں کو بیچنے کے بجائے سب سے پہلے پڑوسی سے آپ کہیے پڑوسی حق رکھتا ہے آپ کھانا بناتے پڑوسی حق رکھتا ہے کہ آپ اس کو دیں یہ نہیں کہ اپنا ہم پڑوس کو نہ بتائیں اور ہم گھر بیچ دیں یا اس طریقے سے اور کوئی چیز بیچ دیں جو ہم بیچنا چاہتے ہیں ممکن ہے پڑوسی کو ضرورت ہو پڑوسی گھر بھی لینا چاہتا ہو کشادہ کرنا چاہتا ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم پڑوسی کا خیال رکھیں اور کوئی بھی چیز جو پڑوس سے متعلق ہو اس کو بیچنے سے پہلے اس کے سامنے پیش کریں اگر وہ انکار کر دے تو اسی صورت میں کیا ہوگا آپ دوسرے کو بیچنے کا حق رکھتے ہیں تو یہ پڑوسی کا حق ہے یہ کہ ہم کوئی بھی سامان چیز بیچنے سے پہلے یا اپنا گھر بیچنے سے پہلے یا اگر ہمارے دکان کا پڑوسی ہے تو اپنی دکان بیچنے سے پہلے اس کو ہم پیش کریں کہ میں اپنی دکان بیچنا چاہتا ہوں یا گھر بیچنا چاہتا ہوں اگر آپ کو دلچسپی ہے لینا چاہتے تو آپ میرا گھر میری دکان خرید لیجیے لیکن ہم ان کو نہیں بیچتے ہم ان کو نہیں اس کے سامنے پیش کرتے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کم دے گا یا قیمت کم لگائے گا حالانکہ بات صحیح نہیں ہے اس لیے پڑوسی کا پہلے حق ہے کہ ہم پڑوسی کے سامنے اپنی بات رکھیں اور اس کو بتائیں تو پڑوسی کا بہت مقام ہے دین اسلام کے اندر پڑوسی کون ہے اس کے بارے میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں کچھ علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ چالیس گھر تک پڑوسی ہوتے ہیں یعنی آپ کے گھر سے چالیس گھر تک کے لوگ سب کے سب پڑوسی کے اندر آتے ہیں آپ دیکھیں یعنی کس قدر پڑوسیوں کا مقام یہ امام شافی امام احمد کا قول امام اوزائی کا ہے کہ چالیس گھر تک کے لوگ پڑوسی ہوتے ہیں اس طریقے سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ایک مسجد کے اندر جہاں سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں سب کے سب پڑوسی کہلاتے ہیں یعنی ایک مسجد جو قبیلے کی مسجد ہوتی ہے ہائی علاقے کی مسجد ہوتی ہے اور اس میں سارے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے والے سارے لوگ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں آپ دیکھیں کہ کس قدر یعنی اس کس قدر پڑوسی کا ادب اور احترام ان کا حق کچھ علماء نے فرمایا کہ پورے قبیلے کے لوگ یہ پڑوسی ہوتے ہیں کچھ علماء نے کہا کہ پورے علاقے کے لوگ پڑوسی ہوتے ہیں اور کسی نے کہا کہ دو تین گھر پڑوسی ہوتے ہیں تو اس طریقے سے بہت سارے اقوال علماء کے لیکن اس میں صحیح قول یہی ہے کہ یہ عرف عام پر ہے عرف عام میں جس کو پڑوسی کہا جائے گا وہ پڑوسی مانا جائے گا اگر کہیں یہ ہے کہ دو چار پانچ گھر والوں کو پڑوسی مانتے ہیں تو ان کو پڑوسی ہم مانیں گے اگر کہیں نہیں کہ دو تین گھر والوں کو مانتے ہیں تو دو تین گھر والے پڑوسی ہوں گے اگر کہیں نہیں کہ پورے ایک مسجد میں جتنے لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں وہ سارے کے سارے پڑوسی کے اندر آتے ہیں تو عرف عام میں خیال کا خیال کیا جائے گا اور شریعت میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جسے عرف عام پر چھوڑ دیا گیا ہے تو یہ بھی عرف عام ہی سے متعلق ہے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات فرمائی ہے کی تحدید کی کوئی صحیح حدیث نہیں آتی ہے تحدیث سے متعلق کی یہاں تک پڑوسی ہیں کوئی صحیح حدیث اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے لہذا عرف عام پر ہے اسی طریقے کی بات امام ابن وسمین رحمت اللہ نے بھی کی ہے کہ جس کا گھر آپ سے گھر سے ملا ہوا ہو وہ تو آپ کا پڑوسی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے آثار آتے ہیں جس سے بات ثابت ہوتی ہے جو اس بات پر دراز کرتے ہیں کہ پڑوسی چالیس گھر تک ہوتے ہیں چاروں طرف سے یعنی ہر طرف سے چالیس جو گھر ہوتے ہیں وہ سب کے سب پڑوسی کے اندر آتے ہیں پھر اس کے بعد امام ابن وسمین فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ سے گھر جس کا جڑا ہوا تو آپ کا پڑوسی ہے ہی ہے وہ لیکن اس کے علاوہ جو ہے تو اگر وہ حدیثیں صحیح ہیں تو وہ اس کے اندر داخل ہوں گے اور اگر نہیں ہیں حدیثیں صحیح تو عرف عام کی طرف لوٹایا جائے گا اور عرف عام کے اندر جو پڑوسی ہوگا اسے پڑوسی مانا جائے گا تو گویا کہ امام بن وسمی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول یہی ہے کہ عرف عام کا خیال کیا جائے گا کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ جو حدیثیں آتی ہیں اگر وہ حدیثیں صحیح ہیں تو اور میں نے بتایا کہ امام علمائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس طرح کی کوئی حدیث اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم سے سندن ثابت نہیں ہے تو عرف عام کا خیال کیا جائے گا بہرحال جو پڑوسی ہیں ان پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے ان کا حق ایمان کی پہچان ہے ہمارے نبی نے فرمایا ہفتے ابو حرض اللہ عنہ کو کہ تکن مومن تم کامل مومن بن جاؤ گے یعنی یعنی حقیقی ایمان تمہارے اندر اس وقت داخل ہو جائے گا جب تم پڑوسیوں کا خیال رکھو گے تو یہ چوتھی وسیع تیسری وصیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کی تھی چوتھی وصیت ہمارے نبی نے فرمائی واحب حب الناس ناس ماں توب الربسی کا مسلمہ تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو تم مسلمان بن جاؤ گے جو اپنے لیے تم پسند کرتے ہو وہی تم مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کرو تم مسلمان بن جاؤ گے یعنی اسلام کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے تو انسان اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے حدیث میں ایک دوسری حدیث آتی ہے صحیح حدیث وہ بھی ہے کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم المایہ اس کے تعلق سے وہ لذی نفس محمد بیدی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم لَن واحد کم حت یحب العقی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے تو آپ نے کیا فرمایا کہ حتی یوحب الخی ما یوحب بل سے ہی من الخیر اپنے لیے جو خیر پسند کرتا ہے وہی خیر جب تک اپنے بھائیوں کے لیے پسند نہیں کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا اور یہاں بھی کمال ایمان کی نفی کی گئی ہے اصل ایمان کی نفی نہیں کی گئی تو یہ سن نسی کی صحیح روایت ہے تو یہاں من الخیر کا اضافہ ہے تو مطلب یہ ہوا کہ انسان جو اپنے لیے خیر پسند کرتا ہے وہی خیر اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پسند کرے اور بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے اور اس کو کمال ایمان سے جوڑ دیا ہے کہ مومن کامل وہی ہوگا جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرے لیکن یہاں خیر مراد ہے کہ انسان جو اپنے لیے خیر پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی خیر پسند کرے اور جو خیر کا لفظ ہے بہت جامع لفظ ہے یہ اس کے اندر تمام بھلائیاں شامل ہیں ان بھلائیوں کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے ہو وہ تمام بھلائیاں اس کے اندر شامل ایسے وہ تمام جو ممنوع چیزیں ہیں شریعت کے اندر یا وہ تمام چیزیں جو نقصان دہ غلط چیزیں ہیں وہ تمام چیزوں کی گویا کی نفی کر دی گئی ہے خیر کہہ کر کے تو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اس کے اندر شامل ہیں تو انسان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دنیا کے تعلق سے جیسے انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس مال ہو اس کے پاس گھر ہو اس کے پاس گاڑی ہو اس کے پاس نیک بیوی ہو نیک اولاد ہو روزی ہو صحت مند ہو وہ نیک اعمال اس کے پاس ہوں اس کی وہ نیک نامی چاہتا ہے منصب چاہتا ہے دنیا کے اندر اپنے گناہوں کی پردہ پوشی چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں احترام کریں لوگ اس کی مدد کریں اس کا خیال رکھیں یہ ساری خیر کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی وہی سوچنا چاہیے وہی پسند کرنا چاہیے کہ ہمارے دیگر مسلمان بھائی کے پاس بھی اچھا گھر ہو اس کے پاس نیک بیوی ہو نیک اولاد ہو رزق ہو صحت ہو مال ہو تندرستی ہو اور نیک نامی ہو اس کی جو خیر اپنے لیے چاہتے وہی خیر اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے اس طریقے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں دھوکہ نہ دے کوئی ہم پر ظلم نہ کرے کوئی ہماری غیبت نہ کرے کوئی ہمارے ساتھ حسد نہ کرے کوئی ہم سے عداوت نہ رکھے کوئی دشمنی نہ رکھے دل میں ہمارے خلاف کسی کے کینا اور کپٹ نہ ہو تو یہی چیز ہمیں دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان بھائی کو بھی یہ ساری خوبیاں عطا کرے اور اس مسلمان بھائی کے تعلق سے بھی کوئی بغض نہ رکھے کوئی حسد نہ رکھے کوئی عداوت نہ رکھے سب اس کا دبر احترام کریں تو جو خیر اپنے لیے چاہتے ہیں وہی خیر دوسروں کے لیے بھی ہمیں چاہنا چاہیے اور جو برائیاں اپنے آپ سے ہم دور کرنا چاہتے ہیں ان تمام خامیوں کو برائیوں کو دوسرے مسلمان بھائی کے بارے میں بھی سوچیں کہ وہ بھی اس کے ساتھ نہ کیا جائے یہ حدیث کا معنی اور مفہوم ہے ایسی آخرت سے متعلق بھی ہم چاہتے ہیں کہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہیں قبر کے فتنے سے محفوظ رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے قبر کے سوالات کے وقت اللہ تعالیٰ ہمیں پلسرات پار کر دے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے نبی کا کی صفات ہمیں نصیب فرمائے آپ کے ہاؤ سے پانی نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ کر دے جنت سے محفوظ کر دے یہی تمام چیزیں ہمیں اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کے لیے بھی چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں بھی اس طرح کا حسن نظر رکھیں ان کے لیے دعا کریں اور ان کے لیے ان تمام خیر کی امید رکھیں اللہ رب العامن سے اور ان کے لیے تمام چیزوں کو پسند کریں تو یہ تمام چیزیں یہ خیر کے اندر آتی ہیں لہذا یہ حدیث کا مطلب اور معنی اور مفہوم ہے حدیث کا مطلب کھانے پینے کا نہیں ہے کیونکہ ہمیں بریانی پسند ہے تو اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھی بریانی بریانی پسند کریں یا ہمیں میٹھا پسند ہے تو دوسرے بھائی کے لیے میٹھا پسند کریں ہمیں فلاں چیز پسند ہے کھانے پینے کی تو اسے بھی دوسرے بھائی کے لیے پسند کریں ہو سکتا ہے وہ چیز اسے پسند نہ ہو ہو سکتا ہے وہ چیز اسے پسند نہ ہو ممکن ہے لیکن یہ بھی اس کے اندر شامل ہے لیکن ممکن ہے اس میں اس کی پسند کا خیال رکھا جائے گا کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں انہیں بہت ساری چیزیں پسند نہیں ہوتی ہیں وہ بہت ساری چیزیں نہیں کھاتے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ جو ہمیں پسند ہے وہ چیز اس کو بھی پسند ہم کریں اس کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں کھانے پینے کی چیزوں ہی پر ہم نے اس حدیث کو منحصر کر دیا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ خیر یعنی بہت عام لفظ ہے جامع لفظ ہے اور اس کے اندر تمام بھلائیاں تمام نیکیاں اور ہر طرح کا خیر شامل ہے اور ہر طرح کی جو برائی یا غلط چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اس سے نفی کر دی گئی ہے لہذا اس حدیث کا مفہوم بہت وسیع ہے اس حدیث کا مفہوم صرف کھانے پینے کی چیزوں کے اندر نہیں ہے ہم نے بتایا کہ آپ دنیا کی چیزوں میں سے اچھی گاڑی چاہتے ہیں تو اپنے بھائی کے لیے بھی چاہیں اچھا گھر چاہتے ہیں آپ اس کے لیے بھی چاہیں کہ اس کے پاس بھی اچھا گھر ہو کچھ آدھا گھر ہو اس کے پاس نیک بیوی اس کے پاس ہو نیک اولاد اس کے پاس ہو یہ تمام چیزیں خیر ہیں آپ ان کے لیے بھی چاہیے آپ بہترین کھانا کھاتے ہیں آپ اپنے بھائی کے لیے بھی چاہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی توفیق دے کہ بہترین کھانا کھائے صحت مند رہے یہ ساری چیزیں یہ لفظ جو یہ حدیث ہے یہ عام ہے اس کے اندر ہر قسم کا خیر شامل اور داخل ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تو مسلمان بن جاؤ گے یہ چوتھی وصیت ہے ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو حرضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانچویں وصیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اولا تقسی فعن فعین کثرت دہ کے تمیت القلب کہ زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا کیا ہے دلوں کو مردہ کر دیتا ہے زیادہ مت ہنسو زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم زندہ دل رہیں اللہ کا ذکر کریں جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے یہ باتیں چھوڑ دیتا ہے اور اس طریقے سے خیر اور شر کی پہچان ختم ہو جاتی ہے نیک اور بد کی تمیز ختم ہو جاتی ہے جب انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور بحث ہو جاتا ہے انسان وہ کسی کا احساس نہیں رکھتا وہ اپنی زندگی مگن رہتا ہے اس کی اس کی زندگی کا محور اور اس کی سوچ صرف اور صرف اپنے دائرے تک محدود رہتی ہے اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا ہو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہو اپنی زندگی مگن رہتا ہے اس کی چھوٹی سی دنیا اسی کے اندر کسی کے ساتھ کوئی تکلیف پریشانی مصیبت کوئی لینا دینا نہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور دل یہ دل جو ہے جسم کا بادشاہ ہوتا ہے جب بادشاہ اچھا رہے گا تو آپ کو اچھی باتوں کی کا حکم دے گا جب دل ہی مردہ ہو جائے گا تو ظاہر بات ہے انسان زبان سے اپنے ہاتھ پاؤں سے کوئی خیر کا کام نہیں کرے گا جب اس کا دل مردہ ہو گیا اس لیے شریعت کے اندر دل پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنستے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی جو بڑی مشہور روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ حلال واضح حرام واضح ہے تو آپ نے آخر میں کیا فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا اگر وہ صحیح ہو گیا پورا جسم صحیح رہے گا اور اگر وہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا اللہ وحی القلب آپ نے فرمایا کہ وہ دل ہے تو دل کی صلاح پر ہمیں زور دینے کی ضرورت اگر انسان کا دل صحیح ہے تو اس کا ظاہر بھی صحیح رہے گا یہ یہ جو ظاہر میں انسان عمل کرتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے تو یہ دل کے اندر جو چیز ہوتی ہے اسی کو انسان ظاہر میں کرتا ہے تو انسان کا دل اگر قوی ہے ایمان میں تو ایسی صورت میں انسان عمل کے اندر بھی قوی ہوتا ہے تو دل کی اصلاح ظاہر کی اصلاح سے زیادہ ضرورت زیادہ اس کی اہمیت ہے جب دل کی اصلاح ہو جائے گی تو ظاہر آٹومیٹکلی اس کی اصلاح ہو جائے گی بیج جتنا زیادہ مضبوط اور قوی ہوگا درخت بھی اتنا ہی قوی ہوگا جتنا ہمارا ایمان قوی ہوگا ہمارے پاس اعمال بھی اسی طریقے سے قوی ہوں گے اور نیک اعمال ہوں گے ہمارے پاس اگر ہمارے پاس ایمان نہیں زیادہ ہے صحیح نہیں ہے قوی نہیں ہے تو ہمارے اعمال کے اندر بھی کمی ہوگی اعمال کے اندر بھی خلل ہوگا اس لیے دل کی اصلاح بہت ضروری ہے دل کی اصلاح بہت ضروری ہے اس لیے آپ بار بار دیکھیں قرآن مقدس کے اندر دل کی اصلاح کا حکم دیا گیا انسان اپنے دل پر زور دے دل کو ہر طرح کی خامیوں سے برائیوں سے اور ہر طرح کے امراض سے محفوظ رکھے دل میں کینہ نہ ہو کپٹ نہ ہو کبھی ایمان ہو دل کے اندر محبت ہو مسلمانوں سے صحابہ سے اللہ اس کے رسول سے دین سے کبھی محبت ہو اور اس طریقے سے دل کو ہمیشہ انسان اسے تازہ رکھے اور اللہ کا ذکر و اذکار کرے قرآن کی تلاوت کرے اذکار پڑھے اور حدیثوں کا مطالعہ کرے اور اس طریقے سے اچھی محفلوں کے اندر دین کی جو مجلسیں ہوتی ہیں اس کے اندر شرکت کرے اس سے دل انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے ایمان کے اندر تازگی اس سے پیدا ہوتی ہے ایسی مجلسوں کے اندر شریک کو جہاں واض و نصیحت ہو توحید اور سنت کی باتیں ہوں قرآن و حدیث کی باتیں ہوں دین اسلام کی باتیں ہوں تو انسان کے دل کے اندر ایمان قوی اور مضبوط ہوتا ہے تو اس سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں اپنے دل پر زور دینے کی ضرورت ہے دلوں کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے آج ہمارے دلوں میں زنگ لگ گیا ہے دلوں کے اندر ہمارے کمی آ گئی ہے ایمان کے اندر کمی اور اور اسلام کے اندر کمی بہت ساری چیزوں کے اندر کمیاں ہمارے آ گئی ہیں اس لیے زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو دل کو زندہ رکھیے تاکہ ہم زندہ رہیں امت زندہ رہے پورے لوگ زندہ رہیں دل کو زندہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کریں گے اگر دل مردہ ہو جائے گا تو اللہ رب العامین کو انسان بھول جائے گا اور جب اللہ کو ہم بھول جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اسی کے مطابق ہمیں بھی اللہ اب بھلا دے گا اس لیے انسان کو زیادہ نہیں ہنسنا چاہیے انسان کس بات پر زیادہ ہنستا ہے انسان کے اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں کب موت آ جائے کب اس کی آنکھ بند ہو جائے کب اس کی سانس رک جائے انسان کو بھروسہ نہیں اس لیے انسان زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے ہنسنا چاہیے لیکن اس کی ایک مقدار ہے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنستے تھے آپ بھی مسکراتے تھے آپ کا اکثر مسکرانا ہوا کرتا تھا اور آپ نے باقاعدہ اس کو صدقہ بتایا ہے کہ ایک انسان اگر کسی مسلمان بھائی سے یا اپنے بھائی سے مسکرا کر کے ملتا ہے تو کیا ہے یہ صدقہ ہے اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ بہت ساری حدیث ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو یہ بھی کیا ہے یہ بھی ایک صدقہ ہے یہ بھی نیکی ہے اور ایسا صدقہ ہے یہ جس میں مال اور دولت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جب بھی مسلمان بھائی سے ملے خندہ پیشانی سے مسکرا کر کے ملے مسکرانا دلوں کو فتح کر لیتا ہے یہ دل کی چابی ہوتی ہے اگر انسان مسکرا کر کے ملتا ہے اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے اور آپ اور یہ دعوت کا ایک بڑا وسیلہ بڑا ذریعہ ہے خاص طور جو دعات ہیں علماء ہیں ان کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہم یعنی منہ بسور کر کے ہمیشہ غز غضب کی حالت میں رہیں اور کوئی سوال کرنے والا آئے کوئی پوچھنے والا آئے دینی مسئلہ ہے فتویٰ ہے کوئی بھی چیز ہے اس کو کچھ اشکالات ہیں تو ایسا اس کا جواب دے دیں کہ وہ بیچارہ بھاگ یا دوبارہ ہماری مجلس کے اندر شریک نہ ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے خندہ پیشانی سے اس کے سوال پر خوش ہوں مسکرا کر کے اس کا آپ اس کا جواب دیں اور مسکرا کر کے اس سے ملیں اپنے اچھے اخلاق سے اس کے سامنے پیش آئیں کیونکہ حسن اخلاق بہت اہم چیز ہے یہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جہاں توحید کے لیے مبوس کیے گئے تھے شرک کے قلا کما کے لیے مبوس کیے گئے تھے وہیں آپ کا ایک مقصد حسن اخلاق بھی تھا ان نما اما مکارم الاخلاق مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھی ہماری بے ہوئی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں سے اپنے ہوں پرائے ہوں دشمن ہوں دوست ہوں سب کے ساتھ انسان خندہ پیشانی سے ملے اگر ہم اس کو آزمائیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے دوست کی تعداد بڑھ جائے گی اور جن کے دلوں میں آپ کے تعلق سے کچھ حسد ہے عداوت ہے نفرت ہے دشمنی ہے وہ آپ کے پکے اور سچے دوست بن جائیں گے آپ کی آپ کے لیے دعائیں کریں گے غائبانہ طور پر اور یہ دعوت کا بڑا اہم ذریعہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی ملتے تھے خندہ پیشانی سے ملتے تھے حضرت ضریف رضی اللہ تعالیٰ کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا کبھی بھی اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مجھ کو ملاقات کرنے سے منع نہیں کیا اور جب بھی مجھے دیکھا تو آپ مسکراتے ہوئے میں نے آپ کو پایا آپ جس سے بھی ملتے تھے مسکرا کر کے ملا کرتے تھے عبداللہ بن اللہ کی ایک حدیث فرماتے ہیں کہ ماں رائے تو احدن اکثر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سون ترمزی کی صحیح روایت امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا فرماتے ہیں کہ میں نے جب میں نے آپ سے زیادہ مسکرا کر کے مسکرانے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا سب سے مسکرا کر کے ملتے تھے اور یہ بہت اہم ذریعہ اور وسیلہ ہے دعوت کا آپ غیر مسلم سے ملے مسکرا کر کے ملے دیکھیں کس قدر آپ سے متاثر ہوگا مسلمان بھائی سے سوال کرنے والے سے کسی سے بھی مسکرا کر کے آپ ملیں گے وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا آپ کا دوست بن جائے گا بہت اہم ذریعہ ہے دلوں کو فتح کرنے کی چابی ہے یہ اس کے ذریعے سے انسان دلوں کو فتح کر سکتا ہے اور نفرت محبت کے اندر دوستی کے اندر تبدیل ہو جائے گی ہم اس کو آزما کر کے دیکھیں اللہ کے کسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے صحابہ صلی صالحین کی سیرت موجود ہے کس طریقے سے لوگوں سے مسکرا کر کے ملا کرتے تھے تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے خاص طور سے دعات اور جو علماء اور مبلغین ہیں یہ بہت سارے ہمارے بہت سارے ہم سے یہ چیز تقریباً ختم ہوتی جا رہی ختم ہوتی جا رہی حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے عقیدے کی درستگی یا عقیدے کی پختگی ایمان کی پختگی انسان کو حسن اخلاق سے نہیں منع کرتی اگر کوئی آدمی شرک کرنے والا ہے بدعت کے اندر ہے خرافات کے اندر ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں یہود کتنے آپ کے دشمن تھے اللہ اب الامن نے فرمائے کہ سب زیادہ مسلمانوں کے دشمن یہود ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے کس طریقے سے آپ مشرق کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے تو یہ ایمان کی پختگی اور ایمان ایک الگ چیز ہے دل میں کسی کے کفر سے اور اس کے بدعات سے اس کے شرک سے نفرت اس بات کا مطلب نہیں ہے کہ آپ اس سے حسن اخلاق سے پیش نہ آئیں حسن اخلاق سے پیش آئیں گے آپ اس کے ساتھ ملاقات کریں گے اس سے بات کریں گے اس کے سوال کا بہتر جواب دیں گے بہترین جواب دیں گے وہ آپ سکہ گرویدہ ہوگا اور اس طریقے سے شرک کو بدعت کو خرافات کو تمام چیزوں کو انشاءاللہ چھوڑ دے گا وہ آپ سے متاثر ہوگا آپ کے اخلاق سے تو اخلاق سے دلوں کو فتح کیا جاتا ہے امت کی پہچان اخلاق سے ہوتی ہے جب انسان کا اخلاق ختم ہو جائے گا تو امت بھی ختم ہو جاتی ہے لہذا حسن اخلاق کی بہت ضروری ہے ہمارے لیے سب کے لیے ہر مسلمان کے لیے تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے کیا ہے یہ انسان کا دل جو ہے مردہ ہو جاتا تھا ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ صحابہ کے ساتھ بچوں کے ساتھ سب کے ساتھ کس طریقے سے خندہ پیشانی سے ملتے تھے مزاح کیا کرتے تھے مزاح کیا کرتے تھے جی ہاں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے تو آپ کس طریقے سے پیش آتے تھے ہمیں چاہیے کہ اللہ کسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو ہے ہم مطالعہ کریں کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے پیش آتے تھے ہنس دیا کرتے تھے بہت سارے مواقع پر آپ ہنسے ایک مرتبہ آپ نے وضو کیا اچھی طریقے سے وضو کیا تو آپ ہنس دیے تو صابق رام صاحب نے پوچھا کہ میں کیوں ہنسا آپ لوگوں نے نہیں پوچھا تو لوگوں نے پوچھا کیوں آپ ہنستے ہیں کیوں آپ نے ہنسا تو آپ نے فرمایا کہ جب انسان اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے تو اللہ ابلام اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے تو آپ اس پر ہنس پڑے کہ اللہ ابلامین نے ہمارے گناہوں کو جھاڑ دیا خوشی کی بات تھی ہنستے عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا وہ بھی ہنس پڑے تو آپ نے وہی کہا کہ میں کیوں ہنسا آپ لوگوں نے سوال نہیں کیا تو کہا کیوں آپ نے ہنسا تو پھر ہنستے عثمان نے یہ حدیث سنائی کہ ایک مرتبہ آپ نے وضو کیا اور ہنس دیے تو آپ نے وہی فرمایا کہ میں نے ہنسا تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں سوال کیا کہ میرے ہنسنے کی وجہ کیا ہے تو پھر آپ نے بتایا کہ ہنسنے کی وجہ یہ ہے خوشی کی بات ہے تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنس دیا کرتے تھے اور اس بہت ساری آپ کی زندگی کے واقعات ہیں ایک مرتبہ ایک صاحبی آپ کے پاس تشریف لائے رمضان میں دن میں انہوں نے اپنی بیوی سمبسری کر لی تو آپ نے کہا کہ تم کو روزہ رکھنا ہے یا گردن آزاد کرنا ہے یا ساٹھ مسکین کو کھانا کھلانا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کچھ کر پائیں گے تو ہی تشریف فرما ہی تھے کہ صدقے کی کھجوریں آئیں تو آپ نے کہا کہ ایسا کرو یہ کھجور جا کر کے لوگوں کے اندر بانٹ دو تو انہوں نے کہا کہ اللہ کشور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی دونوں وادیوں کے درمیان پہاڑیوں کے درمیان مجھ سے زیادہ کوئی غریب اور محتاج اور ضرورت مند نہیں ہے میں کس کو جا کے تقسیم کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ کے دانت بھی ظاہر ہو گئے تو آپ کہہ لگا کر کے نہیں ہنستے تھے ہنستے تھے مسکرانا ہوتا تھا اور دانت وغیرہ کبھی کبھی سامنے کے دانت آپ کے جو ہے ظاہر ہو جاتے تھے تو اس طریقے سے آپ ہنسا کرتے تھے جی ہاں تو آپ کی زندگی میں اس طریقے سے بہت سارے ہنستے اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک صحابی تھے جو دیہات میں رہتے تھے ان کا نام ظاہر تھا اور وہ خوبصورت نہیں تھے تو وہ دیہات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے ہدیہ اور تحفہ بھیجا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے ایک مرتبہ آپ نکلے تو بازار میں وہ کچھ سامان بیچ رہے تھے تو آپ نے پیچھے سے ان کو چمٹا لیا یعنی اپنے ان کو اس طریقے سے پکڑ لیا حت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کو جو ہے چپکا لیا آپ نے تو نہ دیکھ پائے اور کہنے لگے کہ کون ہے مجھے چھوڑ دو تو جب ان کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پھر وہ خاموش ہو گئے تو ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس غلام کو کون خریدے گا اس غلام کو کون خریدے گا غلام سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کا غلام کیونکہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کون خریدے گا جو بھی خریدے گا خسارہ ہی اس کو ہوگا کیونکہ میں کوئی شکل و صورت میری نہیں ہے تو کون مجھے خریدے گا اگر کوئی خریدے گا بھی تو وہ خسارے ہی میں رہے گا میری کوئی قیمت نہیں ہے تمہارے نبی نے فرمایا کہ نہیں تمہاری قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ہے تو بہت قیمتی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو ہے جب ان کو دیکھتے تھے تو ہنس جو ہے آپ مسکرا دیا کرتے تھے ہنس ہنس جو ہے ہنس دیا کرتے تھے آپ ان کو دیکھ کر کے ہنستے ظاہر رضی اللہ تعالیٰ کو یہ صحابی ہیں اور شمال محمدیہ میں لوگوں نے اس کو جو ہے بیان کیا ہے اس طریقے سے یہودی ہمارے نبی کے پاس آئے تو ایک یہودی عالم نے کہا کہ جو ہے اپنی تورات کے اندر پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو ایک انگلی میں اور زمینوں کو ایک انگلی میں انگلی پر درختوں کو ایک انگلی پر پانی اور ترجیحوں کو ایک انگلی پر اور ساری مخلوقات کو ایک انگلی پر اٹھائے گا تو جب اس نے یہ بیان کیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے ہنس پڑے اور کہا کہ دیکھو قرآن کریم سے اس کی تصدیق ہوتی ہے پھر آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی شاید کی تلاوت کی عما قدر اللہ کا قدر ہی وہ ارد و زمین ان قبضت ہوئی عمل القیامہ وہ سماوا تمیا تم بھی امی نہیں آپ نے شاید کریمہ کی تلاوت کی کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی انگلیوں پر ہوں گی آسمان بھی زمین بھی اور ساری چیزیں تو ان کی تورات کے اندر بھی یہ چیز بیان کی گئی اور قرآن میں اللہ نے بیان کیا تو آپ ہنس پڑے کہ دیکھیے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں بھی اللہ رب نے اس بات کو بیان کیا تو اس طریقے سے آپ ہنسا کرتے تھے تو انسان ہنسے مسکرائے یہ مانوی کی سنت ہے لیکن بہت زیادہ ہنسنا کہ لگا کر کے ہنسنا اس سے شریعت کے اندر منع کیا گیا ہے کہ انسان کم سے کم جو ہے ہنسے اور جب ہنسے تو مسکرانے والی شکل ہو اور اس طریقے سے کہا لگا کر کے نہ ہنسے کیونکہ کہا لگا کر کے ہنسنا یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے کچھ لوگ جھوٹ بول کر کے لوگوں کو ہنساتے ہیں یہ بھی حرام ہے شریعت کے اندر ویل ہے ایسے آدمی کے لیے جو جھوٹ بول کر کے لوگوں کو ہنسائے شریعت کے اندر اسے منع کیا گیا اللہ کے سلکیتی سے اس آدمی کے لیے ویل ہے جو جھوٹ بول کر کے لوگوں کو ہنساتا ہے ایسے آدمی کے لیے ویل ہے ویل ہے بداؤد کی یہ حدیث ہے الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ہنسنا اور مسکرانا چاہیے لیکن بہت زیادہ ہنسنا اس لیے ہمارے بھی نے مسکرانے سے ہنسنے سے نہیں منع کیا یہ کہا کہ ولا تک سری زیادہ ہنسو مت زیادہ ہنسنے سے آپ نے منع کیا اللہ البرامین بھی ہنستا ہے حدیث کے اندر آتا ہے لیکن وہ کیسے ہنستا ہے اللہ بہتر جانتا ہے ہمیں کیفیت کا علم نہیں ہے لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ابراہین کی ایک صفت ہے کہ اللہ ہنستا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نظور فرماتا آسمان دنیا پر اللہ عرش پر مستوی ہوا اللہ ابراہین کلام فرماتا ہے کیسے کرتا ہے کیفیت کا ہمیں علم نہیں لیکن یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں تو ہمیں بھی ان صفات کو اللہ کے لیے ثابت ماننا چاہیے لیکن کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے مانا ہم سمجھتے ہیں کس کا ذہر کا متنا مطلب ہنسنا عرش پر مستوی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ عرش پر جلوہ فروز ہونا عرش پر قائم ہونا یہ مانا ہے لیکن کیفیت ہمیں معلوم نہیں کیفیت ہمیں معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کلام فرماتا حروف کے ساتھ آواز کے ساتھ لیکن کیسے ہمیں اس کا معلوم نہیں ہے اللہ نے کلام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اللہ تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوا تو وہ سنتے تھے باقاعدہ یہ نفسی کلام نہیں کہ دل میں اللہ نے کلام کیا نوز باللہ جیسے لوگ کہتے نہیں اللہ نے کلام فرمایا کیسے کلام فرمایا کیفیت ہمیں معلوم نہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتا لیکن کیفیت کا ہمیں علم نہیں تو ہنسنا بھی اللہ کے لیے ثابت ہے حدیثوں کے اندر کہ اللہ ہنستا ہے لیکن کیسے کیفیت ہمیں معلوم نہیں تو ہنسنا شریعت کے اندر منع نہیں ہے لیکن زیادہ ہنسنا کہ لگا کر کے ہنسنا یا انسان ہمیشہ ہنستا ہی رہے جب دیکھو جب ہمیشہ ہنستا ہی رہتا ہے کہہ کہ لگا کر کے ایسی زیادہ ہنستا ہے یا لوگوں کو ہمیشہ جھوٹ بول کر کے ہنساتا ہے تو یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر منع ہے الغرض اس حدیث کے اندر ہمانبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزوں کی وصیت فرمائی تھی میں ان پانچ چیزوں کو دہرا دوں پہلی بات یہ تھی کہ حرام چیزوں سے بچو تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے بعد گزار بندے بن جاؤ گے دوسری وصیت یہ تھی کہ اللہ نے جو تمہارے لیے مقدر کر دیا اس سے راضی ہو جاؤ قناعت اختیار کر لو سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ گے کیونکہ مالداری مال کی کثرت کا نام نہیں ہے مالداری دل کی مالداری کا نام ہے تیسری بات ہمارے نبی نے فرمائی کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ مومن بن جاؤ گے پڑوسیوں کا خیال رکھو چوتھی بات ہمارے نبی نے فرمائی جو تم اپنے لیے خیر پسند کرتے ہو وہی خیر دوسروں کے لیے بھی پسند کرو پانچویں بات ہمارے نبی نے فرمائی کہ زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے یہ سون ترمیزی کی حسن روایت ہے امام البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے تو یہ پانچ وصیتیں تھیں اللہ حرب الامن پانچوں وصیتوں پر اور جو بھی وصیتیں ہمارے نبی نے فرمائی ہیں آپ کی جو بھی حدیثیں اور سنتیں ہیں ان تمام چیزوں پر اللہ رب الامن ہمیں عمل کرنے کی توفیع دامین جزاکم اللہ خیر ان اللہ پھر آنے والے اتوار کو نئی وصیتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظ فرمائے اللہ اربان ہم سب کو اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے امین جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ